بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا نام نال شروع جڑو بے بہا مہربان مچرے مالو ہے الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم جنہوں نے کفر کیو تے لوگ اللہ کا راستہ تے روکیا اللہ نے انہوں کا عمل برباد کر چھوڑیا آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم تجڑا ایمان لے آیا اور انہوں نے چنگا عمل کیا تو اس کتاب ور ایمان لے آیا جڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی گئی ہے تو انہوں کا رب بھی طرف ہے بھی برحق اللہ تعالیٰ نے انہوں کا گناہ ملک کا چھوڑیا حالت ٹھیک کر چھوڑی اتبعوا جوڑی رالی کا بھی امین کفور آبن المیر ابھی کا گلی کام نسی اس گلوں کیوں جے کافر لوگ جھوٹ ور چلیا تے ایمان آلا اپنا رب کی طرف آیا وا سچا دین ور چلیا اللہ تعالی اس طرح لوکاں نا کی حالت دسے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَسَاقِ الصراط فإما من من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم تو جس ویلے کافر لوکاں نال تھارو ٹاکرو ہو جائے تا تم انہاں کی منڈی لا دیو اس توڑی کے جس ویلے تم انہاں کا ستھاڑ لا چھوڑیں تا تم باقیاں نہ جفت کر کے بن لیو اس کے بعد پھر یا تو احسان کر کے چھوڑ دیو یا معاوضہ لے گئے اس توڑی کے جنگ اپنا ہتھیار سٹ چھوڑے یہی ہے حکم تو جے اللہ تعالیٰ چاہتو تا وہ آپ ہی ان کو بدلو لے لے تو ور وہ تھاری ایک دوجا کے ذریعے ازمائش کرنی لوڑے تو جڑا اللہ تعالیٰ کا رستہ ماں قتل کیا جائے اللہ ان کا عمل کدے ضائع نہیں کر سيهديهم ويصلح بالهم سگو اللہ تعالیٰ انہوں نے سدھا رستہ پر لاوے گو تو انہوں وہ حال ٹھیک کرے گو وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ تو انہوں نے اس جنت میں داخل کرے گو جس کی پشان اس نے انہوں نے کرا چھوڑی ہے يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم اے ایمان آلیو جے تم اللہ تعالیٰ کا دین کی مدد کریں گا تم وہ تھاری مدد کرے گو تو تھارا قدم مضبوط کر دیا گو والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم جنہوں نے کفر کو رستو نوڑیو انہوں واسطے تباہی ہے اور اللہ نے انہوں کا عمل برباد کر شوڑی آئے ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله فأحبط اعمالهم یہ اس گلوں کیوں جے جڑی چیز اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی و انہوں نے پسند نہیں کی پھر اس نے انہوں کا عمل ملیا میٹ کر چھوڑیا افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها پھر کیوں وہ زمین میں تریا پھریا نہیں تنجے تک لیتا کہ جڑا لوگ انہاں تے پہلا ہویا ہیں انہاں وہ کس اور انجام ہوگو اللہ نے وہ تباہ کر چھوڑیا تے کافروں وقت ہے اس طرح کی سزا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ یو اس گلوں کیوں جے امام آلم و کارساز اللہ ہے جبکہ کافروں کو کوئی کارساز نہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار النار لهم بے شک اللہ انہوں لوگوں نے جڑا ایمان آیا تو انہوں نے چنگا عمل کیا اسم باغا ما داخل کرے گو گا کے گے نہر بختی گی تو جڑا لوگ کافر ہیں وہ دنیا کی اینش کر رہے ہیں تو اس طرح کھا رہے ہیں طرح چوکر کھیں تو چھے کر دوزخ انہوں کو ٹھکان وَكَأَيِّم من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی بستی تھاری اس بستی تے جس سے تم کٹیا گیا ہیں زیادہ زورہ ور تھی جڑی ہوں نے ہلاک کر شوڑی پھر کوئی انہوں کو مددگار نہیں ہوگو افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه کیوں وہ لوگ جڑا اپنا رب کی طرفوں صاف دلیل بنے وہ انہاں آروں ہو سکیں جنہاں کا پیڑا عمل انہاں نے چنگا کر گئے دسیا جائیں تو وہ اپنی خواہشوں پیچھے چل گئے مثل الجنة التي وعد المتقون فيها وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل صفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم اس جنت کی صفت جس کو بعد نال گار یہ ہیں جی میں اسا پانی ہی نہریں جرو کدی خراب نہیں ہو تو اس دودھ کی نہریں جس کو سواد کدے بدلتے نہیں تو اسا شراب کی نہریں جڑو پین آنا واسطے لذت دار وہ گو اسا مخیر کی نہریں جڑو بالکل صاف وہ گو تو واسطے جنت ماں ہر قسم کا میوہ بیں گا تو انہوں کا رب کی طرفوں بخشش بہ گی یہ لوگ انہوں جسا ہو سکے جڑا صدا دوزخ مرے گا تو انہوں نے ابل تو پانی پیال ہو جائے گا پھر وہ انہوں کی آتڑیاں نہ ٹوٹا ٹوٹا کر شڑے گا وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا جو کچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارا در کان لاگے سنے ای توڑی کہ جس ویلے وہ تھارا کولوں باہر نکلے تا جنہ لوکاں نا علم عطا ہوا ہے انہوں نے کہ مسے مسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیوں تھو یہی لوگ ہیں جنہ کا دلاور اللہ تعالیٰ نے مور لا چھوڑی ہے تو یہ اپنی خواہشوں پیچھے چل پیائے ہیں والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأن جڑا ہدایت گرستو اختیار کریں اللہ انہوں کی ہدایت ماں اور باتوں کر دے تو انہوں نے پریزگاری عطا فرماوے پھر کیوں یہ بس قیامت ہی نہ ڈیکھیں لگا جب واہ پر اچھر چیتی آ جائے پھر اس کی نشانی تے آئی گئی ہیں تو جس وہ واہ پر آ جائے گی اس انہوں نے سمجھن کی کام دیا گو فالم ان لو ادم بک ول می نل مؤل مت والله يعلم متقلبكم کم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم یقین رکھو جے اللہ تعالیٰ تے سوا کوئی عبادت کا لائق ہے ہی نہیں تو تم بخشش منگو اپنی لغزش واسطے تو مسلمان مردان تو مسلمان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 کم تے فرما برداری تے چنگی گل کہنی ہے پھر جس ویلے جہاد کی گل پکی ہو گئی اس ویلے جیوے اللہ تعالیٰ نال سچا رہتا تا ان نہیں واسطے چنگو تو فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ تے اے منافقوں تھارا کولوں تے یہی میر کی جائے کہ جے تونا حکومت لب جائے تو تم زمین میں اتی چک لیں تو تم آپس کا رشتہ ناتا بھی توڑ شوڑیں اولائک الذین لعنہم اللہ فأصمہم وأعمى بصارہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے تو جنہوں کا کن دورا تا اکھ انی کر شوڑیئے افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب الاقفالها افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها تو کیوں وہ قرآن میں غور نہیں کرتا یا انہاں دلاں ور جندرا چڑھیا وائیں ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم ام لهم بے شک جڑا لوگ کنڈ پھیر کے مڑ گیا اس تو بعد کے ہدایت گرستو انہوں نے صاف صاف دس گیا تھو انہوں وہ یو کم شیطان نے انہوں نے چنگو بنا کے دست دیتو ہے تو انہوں نے لمی لمی اکھیلا دیتی ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نزل اللَّهُ سَنُقْرِ بعضكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم یہ اس گلوں کیوں جے انہوں نے انہوں لوگوں نے جڑا اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی یہ اس گلوں کیوں جے انہوں نے انہوں لوگوں نے جڑا اللہ کی نازل کی بھی کتاب نہ پسند نہیں کرتا یا گل کہی تھی جی ہم کچھ کمہ میں تھاری گل من لیاں گا تے اللہ انہاں کی راز کی گلاں تے واقف ہے فکیف اذا توفت ہم الملائکہ یضربون وجوہہم تے انہاں کو کی حال ہے گو جد فرشتہ انہاں کو سا کٹتا بھینگا تے وہ انہاں کا منہ ور تے کنڈ ور مار ریا بھینگا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم یہ اس گلوں کیوں جب اس رفتہ پر چلیا جڑو اللہ نہ نراض کرنا لو تھو تو انہوں نے اللہ کی رضا مندی نہ پسند نہیں کیو پھر اس نے انہوں کا عمل برباد کر چھوڑیا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم کیوں وہ لوگ جن کا دل میں رو گئے وہ یا سمجھیں جی اللہ ان کا دلوں کینہ نہ کدے باندھا نہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَا هم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم چاہتا تا ہم تونا وے دس چھوڑتا پھر تم انہوں انہاں کی نار تے سیان لیتا اور گل بات کا انداز نالتا ہے تم انہاں نہ سیان ہی لیں گا تے اللہ تعالیٰ تھارا عملہ نہ جانے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ تے ہم تم سارا کی ضرور ازمائش کروں گا تانجے ہم تھارا بچوں جہاد کرن آلانا تے صبر کرن آلانا باندے کر دیا نالے ہم تھاری حالتانا میں ازمائے لیا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاءوا الرسول من بعد ما ما تبين تبين لهم لهم الهدى الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم یقین جنہ لوگ نے کفر کیو تو دو اللہ تعالیٰ کا رستہ تے روکیو نالے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس تو بعد کے ہدایت ان کے سامنے واضح ہو گئی تھی وہ کدے بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں کر سکتا تو وہ ان کا عمل برباد کر دیا وہ آمنوا الرسول ولا تُم اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو تے تم اپنا عمل ضائع نہ کرو ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم بے شک جنہ لوگوں نے کفر کیو تو اللہ تعالیٰ کا رستہ تھے دوجہ لوگ روکیا پھر وہ اس سے کفر کی حالت میں ہی مر گیا اللہ تعالیٰ کدے بھی انہوں کی بخشش نہیں کرتے فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم لہذا تم امت آر گئے صلاح کی درخواست نہ کرو تم ہی تے غالب رہیں گا اور اللہ تعالیٰ تھارے نال ہے وہ تھارا عملنا کدے ضائع نہیں کرسیں إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم یا دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیڑ تماشو ہے تو جی تم ایمان لیامیں گا تو پرہزگاری اختیار کریں گا تو وہ توڑا تھارا ثواب دیا وہ تو وہ تھارا کولوں تھارا مال نہیں منگتو فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا اب غالب جے کدے وہ تھارا کولوں تھارا مال منگے پھر وہ ہاتھ ہی کر چھوڑے تب تم کنجوسی کریں گا تو وہ تھارا دل کو کینو باندھے کر دے وہ ها ہاں، أنتم تمہ ہاں۔ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق اللہ العظیم اللہ علاوہ سمیت ہیں کہ جس وقت تونہ اللہ تعالیٰ کا رستہ ماں خرچ کرن وقت بڑھائے جائے تو تھارا بچوں کچھ کنجوسی کرن لگ جائیں تو جڑو کنجوسی کریں وہ دراصل اپنا آپ نالی کنجوسی کریں تو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے تم سارا اس سے کا محتاج ہیں تو تم ہی اس کا محتاج ہیں تو جے کدے تم منہ موڑ لے گا تا اللہ تھاری جگہ دوجی قوم پیدا کر دیا گا پھر وہ تھارا دیا نہیں ہوتے